حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے ثابت بن حجاج نے پوچھا کہ مخابرہ سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا کہ یہ کہ تو زمین کو آدھی تہائی یا چوتھائی پر حاصل کر لے سننے ابو تاد حدیث نمبر تین ہزار چار سو سات